کبھی مدر ڈے منایا جاتا ہے کبھی فادر ڈے منایا جاتا ہے کبھی کون سا ڈے منایا جاتا ہے تو اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جو بات شریعت سے نہ ٹکرائے اور تنفیر عوام کا باعث بھی نہ ہو تو وہ جائز ہوتی ہے اب جیسے ہمارے ہاں ہفتہ صفائی مناتے ہیں تو ہفتہ صفائی مناتے ہیں اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ سارا سال گندے پڑے رہو گندگیوں کے ڈھیر جماؤ صرف ہفتے میں صفائی کرو حالانکہ صفائی تو شریعت کو مطلوب ہے ہر وقت ہونی چاہیے اینی ٹائم ہونی چاہیے صفائی لیکن یہ ہفتہ صفائی بول کر رہی ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ صفائی کا ذہن بنے یا کوئی کچرا وغیرہ جمع ہو اس بہانے صاف ہو جائے تو تھوڑی تھوڑا ٹائم صفائی رہے گی اثر رہتا ہے نا ایک چیز کا تو اسی طرح یہ مدر ڈے تو فادر ڈے تو لیبر ڈے اور یہ مناتے رہتے ہیں بازار تو کوئی مجھے تو اس میں قباحت تو نہیں لگتی ہم گیارہویں شریف مناتے تو ایک ہی دن تو مناتے ہیں پھر اس کا اثر تو سارا سال رہتا ہے نا ہم اگر گیارہویں شریف منانا ہی چھوڑ دیں تو گیارہویں شریف مناتے ہیں اس معنی گوس پاک کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ قرآمتیں بیان ہوتی ہیں اور جو گیارہویں شریف کے قائل ہیں اور جو گیارہویں شریف مناتے ہیں ان کی گوس پاک کی محبت اور جو نہیں مناتے ان کی گوشت پاک کی محبت کا فیصلہ تھرڈ پرسن کر سکتا ہے سمجھے واقعی ان دونوں میں فرق ہے اس طرح جشن ولادت بارہویں شریف مین تو ایک ہی دن مناتے ہیں نا وہ سارا سال اس کی کمائی کھاتے ہیں سارا سال ایک یعنی محبت کا ایک کچھ نہ کچھ ہم کو جذبہ پھر وہ ایک انتظار کہ یار وہ بارہویں شریف آئے گی تو یوں کریں گے یوں کریں گے وہ سرکار کی خوب خانی کریں گے خوب نعتیں پڑھیں گے خوب سلام پڑھیں گے اور جلوس میلاد میں چلیں گے اور اجتماع میلاد کریں گے تو وہ ایک ہی دن تو منایا جاتا ہے تو اسی طرح اگر فادر ڈے منا لیا تو چلو اگر سال بھر تک فادر کو بھول گیا تھا تو اب اگر ایک دن فادر کو کوئی آ کر مل گیا فادر کو گفٹ دے دی اور اس کے ساتھ مطلب مدینہ مدینہ کر دیا تو یہ نقصان ہوا یا فائدے کا آغاز ہوا اور اس کی برکت تو ملے گی نا کہ یار آئندہ بھی اپنے کو ملنا چاہیے فادر سے تو یہ میں یہ نہیں کہتا نوز کہ سال میں ایک ہی دن فادر کو یاد کیا جائے والد کو یاد کیا جائے وہ تو ہر وقت والد تو اپنے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا ترک کر دیتا ہے اس کے لیے تندرستی آتی ہے تو والد کو تو ہر وقت لیکن اگر ایک دن منایا جائے اور اس دن والد کی اہمیت اجاگر کی جائے آیتیں پڑھی جائیں روایتیں بیان کی جائیں حکایتیں بیان کی جائیں کہ باپ کی یہ اہمیت ہے باپ کی یہ اہمیت ہے اور باپ دوزخت کا بھی دروازہ ہے باپ جنت کا بھی دروازہ ہے اور اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو باپ کو راضی کرو باپ کی بد دعا قبول ہوتی ہے اگر باپ کی دعا سے بچنا ہے تو اس کا دل مت دکھاؤ اگر یہ بیانات فادر ڈے منانے کے اس میں اگر کوئی کرتا ہے مسلمان تو اس میں آخر مجھے تو فائدہ ہی نظر آتا ہے کوئی نقصان کا پہلو نظر نہیں آتا تو فادر ڈے ہم اگر اسلامی طریقے پر منائیں اور اس کے لیے خصوصی اجتماعات کریں ہر جگہ چوک اجتماعات کریں اور مطلب یعنی کہ باپ کے گن گائیں اور دو چار پانچ پندرہ بزرگوں کو بٹھا دیں کہ یہ باپ ہوتے ہیں ان میں دکھی بھی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو مطلب یعنی کہ ہم شرمندہ کریں غیرت دلائیں جو اپنے ان بوڑھے باپوں کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں اب بھول جاتے ہیں کہ ان کو گھر لاؤ اور ان کی اس طرح خدمت کرو ان کا احترام کرو تو اس میں مجھے تو بہت سارا دین کا فائدہ نظر آتا ہے کہ چند بزرگوں کو آگے بٹھا دیں یا دکھیاروں کو لے آئیں کہیں سے اولڈ ہاؤس سے منا کر اور ان سے اجازت لے کر اولڈ ہاؤس دیکھو یہ غریب یہ ہے فادر کسی کا فادر ہے کسی کا گرینڈ فادر ہے دادا ہے کسی کا نانا ہے بےچارا یہ اولڈ ہاؤس میں پڑا ہے تو آج فادر ڈے ہے اس کو بےچارے کو اپنے گھر لے جاؤ اس کو نہلاؤ اس کو کپڑے پہناؤ اس کو اچھا کھلاؤ اور اب وہاں سے اس کی جان چھڑاؤ اس کی خدمت کرو اور جنت میں جاؤ اگر ہم یہ پیغام دیں تو مجھے تو اس میں ایک سو بارہ فیصد فائدہ نظر آ رہا ہے اس بہانے فائدہ ہے نقصان نہیں ہے کہ ہم اس بہانے ہم تو ہمارا تو کام اسلام کا پیغام دینا ہے ہم چودہ اگست مناتے ہیں پاکستان ڈے مناتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کیا ہم بھونگڑے پپوڑے بجاتے ہیں کیا میوزک بجاتے ہیں یا نعوذ باللہ بھنگڑا ڈالتے ہیں تو اس بہانے چار آدمی جمع کر کے ہم تو اسلام کا پیغام ہی دیتے ہیں سنتیں بتاتے ہیں نمازوں کی تلقین کرتے ہیں شکرانے کے نوافل پڑھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں حالانکہ وہ دن بھی چودہ اگست ہے وہ انگریزی تاریخ ہے اور پاکستان آزاد ہوا تھا ستائیس رمضان کو لیکن اب ہمارا عرف یہ ہے چودہ اگست مناتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی مناتے ہیں کوئی رجنی ہے ہمیں تو اس بہانے کسی طرح بھی مسجد اور تحریک کو اور پروان چڑھانا ہے نمازی بنانا ہے آخر برتھ ڈے بھی تو مناتے ہی نا کیا ہے برتھ ڈے کس نے جاری کیے کس نے ایجاد کیے کس کو کیا پتا مناتے ہیں جائز طریقے پر مناتے ہیں تو جائز ہے کوئی ناجائز طریقے پر منائے گا تو ناجائز ہے تو فادر ڈے شرن اخلاقن کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی فادر ڈے مناتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر اور صرف ایک دن والد صاحب کی خدمت کو کافی نہیں سمجھتا تو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے